عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے زمین شک ہوگی پھر ابو بکر پھر عمر رضی اللہ عنہما سے زمین شک ہوگی پھر میں بقی والوں کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ میرا حشر حرمین کے درمیان ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو بانوے یہ حدیث ضعیف ہے